نے باپ جو شروع تھا اس میں ذکر کیا تھا کا اور میں جو ہوتے ہیں ان کا تذکرہ چل رہا تھا کہ ان کا کام کیا ہے تو کس طرح سے اللہ کے اچھے بندوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور ان کے فرائض کیا ہیں اور یہاں پر چار الفاظ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن کے آغاز میں شاد فرمائے ایک تو کہا مین لوگ دوسرا فرمایا سب کے رو اور تیسرا اور چوتھا سب کے رو اور یہ چاروں بات بتاتے ہیں کہ یہ فرشتے یہ جو کام کرتے ہیں کوئی ایک آدھ مرتبہ نہیں بلکہ مسلسل ان کا کام یہی ہے اللہ نے جب سے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اللہ کے فرش عرش کو اٹھائیں اس وقت سے لے کے تک کی اور قیامت تک وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے رکھیں گے اور اب چار ہیں اور پھر وہ نازل ہوں گے زمین پہ تو وہ آٹھ ہو جائیں گے اور ان کی صورتیں کیا ہیں یہ عالم میں مختلف لوگوں نے انہیں دیکھا اور اس کی بات بیان کی اور دور کی روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے سے بات کرنے کی اجازت دی تو میں نے اس فرشتے کو دیکھا کہ اس کے جو کان کی لو ہے اس سے کندھے تک درمیانی فاصلہ ساتھ وہ اتنا تھا جیسے ان میں سے کوئی آدمی سات سو برس کی سات سو میل چلے جب سات سو کی مسافت طے کرے تو داؤد میں ایسے الفاظ آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رشتے بہت بڑی جسامت رکھتے ہیں شرارے آگے چل کے جہاں پر اس بحث کو ایک طرح ایک درجے میں پورا کرتے ہیں وہاں وہ ایک روح کی بات کرتے ہیں کہ روح وہاں ہوتی ہے اب یہ روح آزم کیا ہے سیدنا علی رضی اللہ کی روایت ہے اور اس پہ محدثین نے تحقیق بھی کی ہے اسی طرح یہ اللہ اللہ کی تصویر کو ہم کے ساتھ ملا کر جو بیان کرتے ہیں تو یہ مسلسل ان کا کام ہے یہ نہیں ہے کہ ایک آدھ مرتبہ کو ایسے کریں دو چار تصویر ہزار دو ہزار بار کریں بلکہ وہ ہیں ہی اس لیے کہ اللہ کی ہم اور تصویر کو آپس میں ملاتے ہیں اللہ کی تصویر اور اللہ کی ہم بہت جگہ پر انسان ملاتے ہیں اور حکم بھی یہی ہے پڑھتا ہے سبحان اللہ جی، کہ اللہ کی تصویر اور ہم سے ملا دیں نماز کا آغاز فرض کے بعد اللہ اکبر کے بعد پہلا جملہ جو ہے اس سے بھی شروع سے ہی آغاز سے ہی اللہ کو بتا دیا کہ ہم اور تصویر دونوں کو ملانا ہے اور انسان شروع کرتا ہے سبحان اب عمدہ اور اللہ کی تصویر اور اللہ کی ہم دونوں کو ملا دیتا ہے اسی طرح یہ جو رقو اور سجدے کی تصویرات ہیں سبحان ربی العلیٰ اور سبحان ربی العظیم تو اس کو بھی بعض محمد اور تعورین کا معاملہ وہ اس طرح پڑھتے تھے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان العلیٰ و بندے صحابہ اللہ میں سے بہت سے پڑھتے تھے یہ چیزیں آئی ہیں کتابوں میں تو اللہ کی تصویر اور ہم دونوں کو ملا لینا اس کا خاص دخل بھی ہے رزق کی میں اسی لیے جن لوگوں کو رزق کی تنگی محسوس ہوتی ہے کہ وہ کثرت سے اس کو پڑھتے ہیں تو رزق ان کا بڑھ جاتا ہے اور اس کی دلی کی میں بھی اس لیے جو چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد کروا دی اور خود تلقین کروا دی باقی امت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بتائی ہوئی چیز سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس درجے تک پہنچے بہت سی چیزیں ہیں کا الہام ہے بہت سی چیزیں اس میں آتی ہیں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں مثلاً حضرت الحسن رحمت اللہ کی جو دعا ہے بالکل باہر اگر کوئی آدمی واقعی بزرگوں کی اجازت سے پڑھے تو جسم پہ اس کے اثرات باقاعدہ ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں بعض روحانی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس دعا سے مل جاتی ہیں اور اس کا اثر انسان کے جسم پر ظاہر ہوتا ہے اور بغیر کسی سبب اور وجہ کے ناخن گل جاتے ہیں یا کوئی ناخن گلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ مطلب ہوا کہ اس روحانیت کا اثر اس انسان تک پہنچا ہے ان سب چیزوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتا دیا اس کے ساتھ بزرگوں کی کوئی چیز دور دور تک لگا نہیں کھاتی وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ تو چیزیں اور حدیث میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ان کے ہمراہ ہوں گے ایک قلعے میں بند ہو جائیں گے اور اس زمانے میں اتنی گرانی ہو جائے گی یا معصوم کے نکلنے کے بعد اتنی مہنگائی ہو جائے گی کہ بکری یا گائے کا سر جو ہے یہ ایک سو روپے میں ملے جو بھی سکہ اس وقت چل رہا ہو ڈالر ہوگا تو سو ڈالر میں ملے گا اگر اس وقت کا سکہ کوئی اور ہوا ایسی جنگ ہو گئی اور سب تباہی ہو گئی اور ایک نئی دنیا آئی ہے جو کچھ بھی ہوا اس وقت جو بھی سکہ چلے گا سو روپے میں ایک گائے کا سب ملے گا اور قلعے کے اندر خوراک جانے کی کوئی صورت رہے گی تو کے کے کے نام نے پوچھا اللہ رسول لوگوں کا کیا ہوگا کھانے پینے کا تو ہم نے فرمایا ان کی غذا وہی ہوگی جو فرشتوں کی اس معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں میں کی ضرورت ہے اسی بات کو بتائیں گے کہ فرشتے کس چیز سے پیدا ہوتے ہیں اور فرشتوں کا جسم جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے تو وہ جو فرشتوں کی غذا ہے نام نے کیا کہ ان کی غذا کیا ہے تو آپ نے بتایا کہ جو سبحان اللہ اور ہے یہ فرشتے یہ تصویر پڑھتے تو فرشتوں کی غذا یہ تصویر ہے اس سے انہیں خوراک ملے گی اسی لیے آدمیوں کے متعلق کی گئی ہے کہ جو اللہ کی تصویر اور ہم یہ دونوں چیزیں ملا کر پڑے گا اسے بھی خوراک ملے گی یعنی اس کی رزق اس کے رسک میں اس طرح آئے گی تیسری چیز کروا دی کہ ویڈیو میں بھی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے بڑی تفصیل سے کیا تھا تو لیکن یہ بات پھر خیال کرنے کی ہے اسے ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ کی ذات عرش پر ہے جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے تو ان فرشتوں کو پھر اس پر ایمان لانے کے لیے ضرورت ہی کیا ہے پھر فرشتوں کا تو ایمان بھی غائب نہ ہوا وہ تو ایمان بھی مشاہدہ ہو گیا کہ بندہ کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ نے کیا خود تعریف کر دی ان کی ملنا بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اس کی تعریف کا کیا ہوتا ہو اس لیے مفترین نے یہاں پر بہت اچھا لکھا ہے صاحب کشاف نے لکھا ہے اور اس سے امام راضی رحمت اللہ نے بے حد پسند کیا ہے اس چیز کو کہ کہ وہ کہتے ہیں فرشتے بھی اپنا کاموں کے لیے ایسے ہی درائل کے محتاج ہوتے ہیں جیسے انسان درائل کے بات کو سمجھتا ہے فرشتے اپنے درجے میں دلائل کی بات کو سمجھتے ہیں اور اللہ کو ایمان لاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں تو ایمان لاتے ہیں تو یونیورس نبی کی اللہ کا ایمان جو رکھتے ہیں تو فرشتوں کا بھی سلسلہ یہی ہے کہ ایمان بھی ہے اللہ کا عرش وہ کوئی اتنی بڑی چیز ہے اتنی زبردست مخلوق ہے کہ وہ اس ساری کائنات سے بھی بڑھ کر کوئی چیز اللہ کو عرش اس کا جسم ہے اور اس عرش میں احساس ہے احساس تو خیر چیز نہیں ہے پتھر میں بھی احساس ہے پتھر بھی محسوس کرتا ہے پہاڑ بھی محسوس کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑ دوسرے سے پوچھتا ہے کیا تمہارے پاس سے کوئی ایسا آدمی گزرا جو اللہ کو یاد کرتا ہو تو پھر مجھے بتاتا ہے کہ گزرا کہ نہیں تو یہ چیزیں محسوس تو ہوتی ہیں اسی طرح عرش ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے عرش میں جا کر چیزیں جلد ہو جاتی ہیں عرش کے جو فرشتے ہیں جو سب اللہ کی تصویر بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم دیکھو گے کہ فرشتوں نے اللہ کے عرش کو گھیر رکھا ہے فطل اور کر دیکھو گے یعنی قیامت کے دن کہ اللہ کے رشتے چمٹے ہوئے ہیں خدا کے راستے ایک گمراہ تھے تھے وہ بھی صاحب تو وہ اس آیت کو پڑھتے تھے ناراغ کا اور آپ دیکھتے ہیں عربی زبان میں مظاہرے کا جو سیگا ہوتا ہے اس کا دونوں قبضہ سارا ترجمہ کیا جاتا ہے حال سے بھی مستقبل عربی میں یہ سب بےحول ہے جس کا فرون ہے اس طرح جتنی چیزیں آتی ہیں اس کا ترجمہ دونوں ہوتے ہیں حال سے بھی اور مستقبل سے بھی تو عبارت پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ یہاں پر معنی میں کیا مراد ہے حال مراد ہے یا یہ کہ فیوچر مراد ہے تو وہ اس کا کرتا ہے ملائکہ اور تم دیکھو گے اللہ کے فرشتوں کو اس کا درجنا کرتے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں اللہ کے فرشتوں کو کہ وہ اللہ کا اللہ کے حق سے چمٹے ہوئے ہیں وہ کہتے تھے یوں نگاہ اٹھاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو نگاہ مبارک کا عرش تک پہنچتی تھی دیکھ لیتے تھے فرشتوں کو یہ قرآن کہتا ہے تو وہ, وہ اس سے لوگ سب سے کہ واقعی زبردست بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کو چیز کے اش تک پہنچ جاتی تھی یوں ہوا کرتا تھا کوئی پوچھتا کمانا اگر یہ قرآن جیتے چیزیں ہوتی ہیں تو اگر کے انکار کرتے تو کافر ہوگا کہ نہیں ہوگا محسرین اس کو قیامت کے متعلق لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ اسے دیکھیں گے یہ ہے قرآن کریم کی غلط تفصیل بیان کرنا اور اپنی گمراہ ان عقائد کو قرآن سے ثابت کرنا محض دستوں کے کھیل اور تماشے سے اسی لیے احمد کی روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی ہوگی اس کتاب سے اور دودھ سے دونوں چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فرمائی کہ جو امت تباہ ہو جائے گی قرآن کی وجہ سے اور دودھ کی وجہ سے صحابہ انسان نہ کیا کہ اللہ کے رسول کی کس طرح دباؤ ہو تو آپ نے فرمایا قرآن کی تفصیل وہ بیان کریں گے جو اللہ نے نہیں کہا اللہ کی مراد یہ نہیں تھی تو یہ اپنے پاس سے قرآن کریم کی تفصیل بیان کریں گے ہے تو بڑی شرم کی بات اور جی نہیں چاہتا اس سے کہیں بلے دن لیکن یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کسی کے سامنے یہ بات آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیسے پوری ہوتی اور کیسے لوگ گمراہ ہوتے ہیں خدا کی کتاب کی غلط تفسیر اور تشریح ہے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کتاب چھپی جنہوں نے وہ کتاب چھاپی ہے انہوں نے اس کے ساتھ سی ڈی بھی ڈال دی کہ پاکستان میں کم سے کم پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا یورپ میں تو عام ہے باقی دنیا میں کہ وہ کوئی کتاب چھاپتے ہیں اس کے ساتھ سی ڈی بھی بھیج دیتے ہیں کہ تم سن لو اس میں لکھی ہے یہ تقریر لانچی سے یہ تقریر اس میں بھی ہے ڈی وی ڈی بھیج دیتے ہیں کہ اس کتاب میں واقعہ ہے اور اس واقعے کی شہادت یہ ہے فلم اس کی یہ ہے ساتھ دے دے تو وہ جو اس کے ساتھ سیٹی بھیجی اور کتاب ہمیں بھیجی تو اللہ اندازہ نہیں تھا اور آپ کو بھی بالکل اندازہ نہیں ہوگا کہ اب اس امت میں ایسے گمراہ اور ایسے بد وقت بھی پیدا ہو گئے اور سیٹی میں وہ صاحب اپنے مریضوں سے باتیں کر رہے ہیں اور کو ہمارے مدارس کے پڑھے ہوئے بچہ اپنے آپ کو اس نے تین بنایا اور خواتین کے معاملے میں وہ اس حد تک گر گیا کہ وہ اس نے اپنے حلقے میں لوگوں سے کہا کہ خواتین سے کہ دم کروں گا تو تمہاری یہ بیماریاں دور ہو جائیں اور معاذ اللہ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے کہ کپڑے کے دم کرنا اور دلیل یہ بھی قرآن سے اور فکا اللہ نے کتاب میں کہا ہے کہ جب مریم ایک کونے پہ ہو گئی پتمسر رہا بشرن سبیا تو جبریل امین فرشتے کی صورت میں اس کے سامنے آ گئے اور جبریل نے مریم پر دان کیا تو اس کے بعد دیکھو قرآن سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں جی میں کرتا ہوں یہ کفر کی جملے اور کفر کی باتیں ہیں اور کتاب بھری پڑی ہے ایسی چیزوں سے اندازہ نہیں تھا کہ اس امت میں ایسے بدواق بھی پیدا کہ اس نے استدلال قرآن سے کیا اور یہ کر دور کر رہا ہے یہ ہے آپ یہ اس کی کتاب دے رہے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت تباہ ہو جائے گی دو چیزوں سے دودھ سے اور اس کو کتاب سے تو جو خدا کی کتاب کی ایسی تشریح کرنے لگے کہ کفر ہے تو کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی اللہ سے فرمایا تھا کہ ابھی جس طرح قرآن کے نازل ہونے پر مجھے ایک گروہ سے لڑنا پڑا ہے جو وہی کا انکار کرتے ہیں تمہیں بھی اسی طرح لڑنا پڑے گا ایک گروہ سے جو قرآن کی تفصیل غلط کرے سیدنا علی رضی اللہ لڑے بخار کی جو کافروں کی آیات کو مسلمانوں پر لگاتے اب بھی وہ لوگ موجود ہیں ذرا انہیں پٹونے اور ان کے بیچ میں جائیں تو وہ قرآن کی آئے پڑھتے ہیں اللہ نے کہا قرآن میں ملت بیمار الباعی کا جو کوئی خدا کے اتارے ہوئے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتا یہ سب کافر ہے ملب کو بیمار اندر اللہ اور جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہ سب ہے یہ سبزاری ہے ارے میری یہ تینوں آیات اللہ نے جو نازم کی ہیں ایک عیسائیوں کے لیے جو کے لیے اس امت کے لیے اللہ نے قرآن کے مطابق اور اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کو کافر نہیں کہا ایک آدمی مانتا ہے خدا کی کتاب کو فیصلہ اس کے مطابق نہیں کرتا وہ فاسق ہے وہ ظالم ہے گناہ گار ہے کافی کہاں سے ہو گیا کہ جتنے بھی مسلمانوں کو قتل کرنے کے ڈر گئے ہیں اور ان کے سارے ڈانڈے جا کے وہابیت سے ملتے ہیں اسی لیے شامی نے جو ہنسی پکا کی مشہور کتاب ہے اور سارے مفتی اس سے فتوا دیتے ہیں انہوں نے لکھا کہ ہمارے زمانے میں محمد بن عبد الوہاب جو ظاہر ہوا ہے تو ان لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے مسلمانوں کو قتل کریں اور مسلمانوں کو کافی بتاتے تھے یہ سب کافی یہی چیزیں جو تاریخ میں بار بار آ رہی کہ کسی آدمی کو وہ اپنے علاوہ برداشت ہی نہیں کرتے اور دلیل کا جواب سے دلیل کا جواب تلوار سے اسے بھی قتل کرو اسے بھی اسے بھی بھی سب کو سیدھی اس نام کو بھی ایسی جاڑیوں سے واسطہ پڑ گیا تھا آرسیوں تو یہ قرآن کو اس کی تشریح غلط کرنے کی دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ بات لاہور شام میں کرتا ہے مرین ہے اور عورتوں کے ساتھ یہ رویہ ہے اور دلیل قرآن سے دیتا ہے ماشاء اللہ خدا کی کتاب کو کھیل تماشا نہیں بنا رہا تو اور کیا کیا ہے یہ ہے وہ چیز اور دوسرے حضرت وسلم فرمایا تھا کہ دور کی وجہ سے دباؤ ہے کیونکہ ارد کیا گیا کیسے تو آپ نے فرمایا کہ وہ دودھ کی وجہ سے دور چلے جائیں شہروں سے دور جا کر بڑی بڑی بنیاں آباد ہوں گی شہر سے نکل کے چیز کی تشریح ہے دودھ تو خالص رہے گا نہیں تو دور جا کے بھینسے رکھیں گے بڑے بڑے پلاٹس دیں گے پھر وہ دودھ کی وجہ سے جو مستی پیدا ہوگی اس کا علاج کیا ہوگا دوسراٹیاں کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں بات بند کر دی آپ نے سنا حکومت تباہ ہو جائے گی دودھ کی وجہ سے اور خدا کی کتاب کی وجہ سے ایک کی پر فرمایا کہ وہ آج ہی ہے اور اس کی جس چیز طاقت آئے گی جس میں حرارت اور قوت پیدا ہوگی اس کو سب کرنے کے لیے یاٹھی کی طاقت چل پڑے تو یہ چیزیں ہیں جو لوگ قرآن کی غلط تعبیر کرتے ہیں وہ بھی یہ کہتے تھے اللہ کے نبی آپ کا نگاہ اٹھاتے ہیں اللہ کے عرش تک آپ کی نگاہ پہنچتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں اللہ کے وہ کہتے تھے کہ اللہ کے عرش تک جس کی نگاہ پہنچتی ہے اس کی نگاہ محفوظ تک بھی پہنچتی ہے لوگوں کی ساری تقریریں وہ جانتے ہیں آگے جتنی بھی باتیں کر لیں اللہ کی یہاں پر فرمایا بھی وہ اور اس کو مانتے ہو اور اللہ کے طریقے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے وہ استفاد کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں جن کے لیے ان کے لیے جو ایمان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اسی لیے پوچھا گیا کہ وہ ملائے آنا جو ہے سیما یا قسم کس چیز میں ملائے آلہ کے رشتے بحث کر رہے ہیں تو آپ نے کہا میرے ساتھ میں نہیں جانتا قرآن میں یہی جگہ ایسے آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو وہ جو عالم بالا کے علاوہ چیزیں ہیں آپ کو ان چیزوں کی کوئی خبر نہیں تھی دنیا میں بھی مثلاً اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا کہ وہ ماقوم کا بھی جانے پہ غلطی قبینہ ہم نے سارے سلام السلام کا جو وہی کی تھی جو ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا تو مغربی سمت میں آپ موجود نہیں تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ وہ معقومتا فلاح اور جب مریم کی کفالت کون کرتا ان کے بارے سے انتقال ان کی پیدائش سے بھی پہلے ہو گیا تھا تو اب وہ تھی وہ تھی تو بہت عزت والی عمران کی بیٹی تھی اور عمران جو تھے بیت المقدس کے امام اس درجے کے آدمی تھے کہ اللہ نے ان کا نام لے کے اپنی کتاب میں کیا ہے اللہ نے کہ عمران کی بیوی نے نظر مانی اور اس نے کہا کافی بس محبت اللہ جو کچھ کے میں جنم دوں گی اسے میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے آزاد کرتی ہوں اور وہ سنجی کے بیٹا ہوگا پھر وہ بیٹی ہو گئی تو انہوں نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو عالم لمبا اللہ ہی جانتا ہے اس غذرت کا نصیب لے کے یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے اور اگر ہم اسے بیٹا دے دیتے تو بھلا وہ اس کی بیٹی جیسا ہو سکتا بہت نصیب کی بچی تھی اور ماں مانی کا اسی سمجھ کے وہاں مریم اور اللہ نے اس کا نام مریم رکھتی اب یہ مریم کی پرورش کون کرے باپ تو پروش اور بیٹی جس کی ہے باپ سب کو عزیز اور پیار تو ولایت کس کو حاصل ہو تو کہا ولایت کی کس نے کرتے ہیں اور آدمی کو اپنی ولایت کو جاننا چاہیے کہ مجھے کتنی ولایت حاصل ہے جتنی ولایت حاصل ہوتی ہے تصرف کا اختیار اتنا ہوا کرتا ہے ہدایات نے جلد میں فکا نے ولایت پر بحث کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ولایت ہوتی ہے سلطہ طاقت کے ذریعے بادشاہ کی ولایت ہوتی ہے اور بادشاہ کی ولایت پوری مملکت پر ہوتی ہے اور ایک وہ کہتے ہیں کہ ولایت جو ہوتی ہے وہ قرارت کی وجہ سے ہوتی ہے رشتے کی وجہ سے ہوتی ہے اور رشتے کی ولایت انسان کی وہ ہوتی ہے باپ کی پھر باپ کی حدود ہے کہ کتنی ولایت ہے پھر ماں کی بھی رائے ہوتی ہے کہ اس کی کتنی ہے باپ کتنا ڈانٹ سکتا ہے اور آپ کو کتنا نہیں ڈانٹ سکتا کتنا اس کا اختیار ہے اتنا ہی ہے بادشاہ بادشاہ کی پر جب بات آتی ہے تو کیا بادشاہ وقت سیاسی طور پر کسی آدمی کو پھانسی کی سزا دے سکتا ہے ہنسی کو کہا میں بہت سے اس طرف گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر شیخ الاسلام قاضی کاجلقار عدالت یہ کہہ دے کہ سیاسی طور پر یہ آدمی اس مجرم ایسا مجرم ہو گیا ہے کہ مملکت میں اس کی وجہ سے انتشار کرتا ہے یا دیگروں کے ساتھ ساتھ بات کرتا ہے یا مملکت کے اسباب اور وسائل جو اللہ نے سب کا حق رکھا ہے یہ بھی ہڑپ کرنا چاہتا ہے تو اس شخص کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے کیونکہ بادشاہ کا سب روپ ہے پوری ملائے کا پوری مملی کا پھر ماں باپ کی بحث کرتے ہیں باپ کا کتنا ہے اختیار ہے ماں کا کتنا ہے اختیار ہے چچا کا کتنا ہے ماموں کا کتنا ہے تائے کا کتنا ہے کبھی کا کتنا ہے خالہ کا کتنا ہے کس حد تک کوئی بچے کو ڈانٹ سکتا ہے اور کس حد تک نہیں ڈانٹ سکتا کیا چیز کر سکتا ہے کیا چیز نہیں کر سکتا بندر کو کہتے ہیں بچوں کا مال ہے بچوں کے مال میں باپ کتنا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اس کی ایک مثال دیکھ لیجیے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بچے کو چیز دے جاتا ہے توحفہ لیا ہے بچوں کے لیے اب یہ پتا ہے کہ یہ توحفہ بچوں کے لیے نہیں ہے یہ والدین کے حصے میں جب اس کے یہاں بیٹا بیٹی ہوگا تو ہمیں بھی یہی دینا پڑے گا جب ان کے یہاں کوئی تقریب ہوگی تو ہمیں بھی یہی کچھ کرنا پڑے گا وہ کہتے ہیں ایک چیز یہ ہے کہ کسی نے خاص طور پہ کوئی چیز بچی کو دے دی اور پیسے اس اس بچی کے کے ہیں ہیں بچے ماں باپ کو پتا ہے کہ اس کا کوئی ہم نے دینا نہیں ماؤ دے گئے چچا دے گئے دادا دادی نے کوئی چیز دے دی تو اس میں باپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس پیسے میں سچا کر سکے اس پیسے کو وہ محفوظ رکھے گا حتیٰ کہ جب یہ بچہ یا بچی بڑا ہو جائے تو اس کے حوالے کر دے یہ تمہاری امانت ہے تمہارے دادا دادی کسی نے جس نے تھی ہر ایک اختیارات ہے اور اسی طرح وہ تصرف جو ہے وہ اولاد کی ملکیت میں جاری نہیں ہوتا اسی لیے وہ کہا کہتے ہیں کہ باپ ہے اور بیٹے نے کوئی چیز خرید لی تو باپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کی مالی چیز مالی نقصان سے دے بسن بیٹا ہے بس کر دیجیے کہ اسے بیٹ خرید خرید دیا کھیلتا ہے کچھ آلات دیے اور اس کے ذریعے وہ درست اور جائز کھیل کھیلتا ہے کوئی غلط کام نہیں کرتا باپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اس کا بیٹ دے اس کا بندہ دے کوئی چیز کی بات ہمارے زمانے میں ایک مثالیں ہیں اس کی تصرف ہے ہے ہے استاد استاد مطلب دیکھتا کہ بچے کوئی کام ایسا کر رہے ہیں اور اور وہ وہ چیز سے روکنا ہے ابھی ابھی چند دن ہوئے یونیورسٹی میں میٹنگ ہوئی تو اس میں کسی نے یہ بات کی کہ بچے کلاس میں موبائل لے آتے ہیں اور موبائل پہ کھیلتے ہیں اور ٹیچر کی بات وہ کئی طرح سے نہیں سنتے تو کیا کیا کیا ہے تو کسی نے پوچھا ایسے ہی کہ یہ درست ہے کہ استاد لے کے اس موبائل کو توڑ دے کہ نہیں ہو سکتا استاد کا اتنا تصدوں کتنی ولایت بچے پہ اس کو حاصل تھی اسے یہ ولایت حاصل ہے اتنا کر سکتا ہے کہ ان کے موبائل رکھ لیں اور یہ کورس پورا ہوگا نا چار مہینے بعد اس وقت لے جانا یہ چیز ہے اتنا کر سکتا ہے تو بچہ تو چار گھنٹے بھی گزار سکے گا موبائل سے بغیر تو اکلا دے گی گانے ہی یہ تو ہوگا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ موبائل توڑ دیے جائے توڑنے میں وہ خود گناگار بھی ہوگا پیسے ان کے بچوں کو ادا کرنے بھی اس کے ذمہ ضروری ہو جائیں گے تو ہر ایک کی ولایت کا حق ہے تیسری ولایت نفسی ہے ولایت نفسی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اپنی جان کے جو اس پر اختیارات ہیں وہ کتنے آدمی مسلم اپنے آپ کا مالک نہیں ہے اس لیے انسان یہ نہیں کر سکتا کہ وہ خود اپنی جان کو ہلاک کر لیں اللہ نے اتنا اختیار نہیں دیا اور بعض کہا کے میں لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اطفا اگر اس بات کو طے کر دیں کہ یہ اس انسان کے لیے مضر ہے تو پھر اس کا کھانا اس کے لیے درست نہیں ہوگا احتیاط کرے علاج کرے کیونکہ اپنی دیکھ کو نقصان ہو جائے گا نا وہ کہتے ہیں صحت کو نقصان پہنچانا کیسے جائز ہو سکتا ہے یہ ممکن نہیں کسی انسان کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اطفا واقعی جو ڈاکٹر وہ کہتے ہیں اس چیز سے آپ کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے صرف بھی استعمال کرتا رہے وہ وہ کار ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی تو بحث الگ ہے لیکن کئی طرف ہیں کہتے ہیں اس کے لیے جائز ہوں اسی طرح ایک انسان سردی اور گرمی ہے اس کا خیال کیے بغیر جوش اور جذبے میں نکل جائے اور اپنے آپ کو بخار کروا کے لے آئے ایسی چیزیں ہو جائیں بخار پہ پابندی لگاتے ہیں اس لیے تو کہتے ہیں کس حد تک اختیار ہے اور کس حد تک اختیار نہیں تو یہ ساری چیزیں جب آدمی پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے نا پھر خیال آتا ہے کہ شریعت کا نظام کتنا مضبوط ہے وہ پوری زندگی کو اپنے احاطے میں لیا پوری زندگی کو خدا کی شریعت مضبوط بنا دیتی ہے تو اس لیے اللہ تعالی نے جس انسانوں کے ساتھ نظام رکھتے ہیں کہ انسان کی ولایت کتنی ہے اب وہاں پر یہ بحث شروع ہو گئی کہ اس کی ولایت کس کے پاس ہے اختیار کس کے پاس ہے حکمرانی کس کے پاس ہے تو انہوں نے کہا پورا ڈالو کہ اس بچی کو مریم کو کون پالے گا تو انہوں نے اپنے قلم جس سے وہ سوراب لکھتے تھے سارے اللہ کے ایک بندے تھے انہوں نے دریا میں بہا دیے اور ایک قلم جو تھا وہ دریا کے الٹے روپ پہ چلنے لگا یہ انہوں نے خود ڈالا تو اللہ کی طرف سے گویا اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا اور اس کے علیہ السلام سے جو بچی کے خاص دی تو انہوں نے اس بچی کی پرورش کی اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا بتا رہا جب بھی وہ اس بچی کے پاس جاتے تھے وجہ سے اس کا اس کے اس کے حجرے میں دیکھتے تھے کہ پھل پڑے ہوئے ہیں تازہ تو نے مریم سے پوچھا کہ مریم پھل کہاں سے آتے ہیں مارکیٹ کا پھل نہیں ملتا موسم کا نہیں ہے بغیر موسم کے تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آتی تو ذکر علیہ السلام یہ ہے صلاح السلام کی کا دماغی ادراک اور ایک واقعے سے کتنی جلدی ذہن منتقل ہوا اور خیال آیا کہ جو اللہ بغیر موسم کے اس بچی کو پھل دے سکتا ہے موسم میرا بھی اولاد کا نہیں رہا بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں بیوی بوڑھی ہو گئی ہے مجھے بھی بغیر موسم کے اولاد ہوں ہوتی ہے اور اللہ نے کہا ان سے دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ جیسے یہ چیز ہے آپ مجھے کچھ اللہ عنایت فرما دیں جو میری اور میرے آبا و اجداد کے عیوب کی وارث بن جائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا ہے علیہ صلاح السلام عنایت فرما دیے تو وہاں بھی آتا ہے کہ مجھے رکاؤن کلام تھے وہ اپنے قلم دریا میں بہا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب بھی موجود نہیں تھے ایک جگہ اور بھی آتا ہے اللہ معقوم کر رہی ان کی شفقت مون اور آپ کو موجود نہیں تھے جب آپ پہ بحث کر رہے تھے کہ مریم کو کون پالے گا اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ آپ بتائیے کہ اور مجھے یہ بھی علم نہیں ہے کہ ملا اعلیٰ کے طریقے کس بات میں بحث کر رہے ہیں وہ بھی وہ حدیث ہے جو دوست سے پہلے گزر چکی بڑی تفصیل کے ساتھ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ جو فریشتے ہیں یہ اللہ کے نام سے معافی مانگتے ہیں کس چیز کی معافی مانگتے ہیں للذین آمنوا لوگوں کے لیے جو ایمان لائے مومن لوگ گناہ کرتے ہیں زمین پہ اور اللہ نے کہا وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے ان کے لیے توبہ کرتے ہیں ان کی طرف سے ہم سے معافی مانگتے ہیں درخواست پیش کرتے رہتے ہیں کہ اللہ یہ ایمان والے ہیں انہوں نے گناہ کر دی ہیں یہ قابل ہو گئے ہیں کہ انہیں عذاب ہو جائے اللہ انہیں معاف کرتے اللہ ان کی گناہوں سے کرتے مومن اتنا عزیز ہے کہ جس مومن کو ایک منٹ میں ہم رسوا کر دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کی شہرت اور ڈھنڈولا پوری دنیا میں پیس دیتے ہیں کہ یہ ایسا اور ایسا ہے ہمیں کب پتا پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے اللہ کے وہ جو فرشتے ہیں عرش والے انہوں نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ کے یہاں قبول ہو گئی اور کیا ہم اس کا گناہ سامنے نہ ہو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا اور اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے ابن پکڑے رضی اللہ سے کہا گیا کہ اس پہ حد جاری کر دیں تو ابن مسعود رضی اللہ کا کوئی گواہ ہے جس کے سامنے اس لوگوں نے کہا کوئی گواہ نہیں تو فرمانے لگے لے جاؤ ہم اس پہ حد جاری نہیں کرتے انہوں نے کہا حضرت اس کی داڑھی سے شراب کے قبضے ٹپک رہے ہیں منہ سن لے تو کہیں گے تمہیں پتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجدد سے منع کیا ہے کیوں منہ سن لے جب کوئی گواہ ہو کس نے کیا ہے پیے پھر اس کے بعد اتنے محتاط تھے اور پھر مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک عجیب بات کہی انہوں نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو گناہ انسان کرے اور لوگوں میں اس کی شہرت نہ ہو تو تم یہ سمجھ جاؤ کہ جس طرح اللہ نے یہاں پردہ ڈال دیا ہے وہ کیا کرتے پردہ ڈال دیا مت اس کا اظہار کرو مت کسی کو بتاؤ یہی چیز یہاں بھی اللہ نے کہا جب تک پھر انہیں زندگی نہ بنوں اور وہ استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے تو مومن آدمی جو گناہ کرتا ہے اس کی کس طرح بخش ہوتی ہے بہت طریقے ہیں اس کے بے شمار رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ اسلام رحمتہ اللہ علیہ نے اس جگہ پر یہ بحث کی ہے مستقل کہ مومن کے گناہ کیسے کیسے معاف ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک چیز دیکھیے یہ کہ اللہ نے بتا دی اللہ نے بات میرے رشتے ارد اٹھائے ہوئے ہیں وہ تم لوگوں کے گناہوں کی ہم سے معافی مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کروا دے اللہ انہیں معاف کروا دے اللہ کے درمیان اور بندے کی معصیت کے درمیان خدا کے فرشتے آتے ہیں تو وبال جو آنا تھا اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں نے اس وبال کو روک دیا اسی لیے حدیث میں آیا کئی بار سنائی وہ حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شور جو چوری کرتا ہے اور کوئی بدکار جو بدکاری کرتا ہے اس کا ایمان دل سے نکل کے اس کے سر پہ آ جاتا ہے اور اس کو بہت اچھی تعبیر کی ابن عربی رحمت اللہ علیہ ابن عربی کہتے ہیں کہ وہ ایمان جو سر پہ آ جاتا ہے ان یعنی دو گناہوں میں اس کی کہ چوری سب سے بدتر گنا ہے حقوق وبا میں لوگوں کے حقوق میں چوری سے بدتر کوئی گنا چوری کر کے ایک آدمی نے مال کمایا ہے جس طرح بھی کا پیسہ ہے ہزار وابستہ ہیں اور یہ اس میں سے چوری کر بدکاری اتنا بڑا گناہ نہیں انسانوں کے حق میں جتنا چوری بدتر گنا بدکاری کو خیر اللہ کا حق ہے اس سے انسانوں کو کوئی دخل نہیں ہے معذ اللہ ایک مرد عورت پہ راضی ہے تو اس میں کسی کا حق ضائع نہیں ہوا انہوں نے صرف اللہ کا حق ضائع کیا چاہے وہ شادی سے گیا چاہے وہ غیر شادی شاید اگر جبر نہیں ہے تو اللہ کا حق بس انہوں نے ضائع کیا لوگوں کا اس میں کوئی حق نہیں بتا کہانی نہیں اور انسانوں کا سب سے بڑا وہ چوری اور خدا کا سب سے بڑا حق نیگیٹو سائڈ میں وہ یہ بدکاری ہے اور پازیٹو سائڈ پہ عبادت میں خدا کا سب سے بڑا نماز ہے جو نماز ضائع کرتا ہے وہ خدا کا حق ضائع کرتا ہے جو بدکاری کرتا ہے وہ خدا کی سب سے بڑی نافرمانی اللہ کے حق میں اس طرح کرتا ہے جو چوری کرتا ہے وہ انسانوں کے حق کو ضائع کرتا ہے حدیث میں آتا ہے اس کا ایمان کے دل سے نکل کے سر پہ آ جاتا ہے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی بڑی اچھی توجہ کی ابن عربی کہتے ہیں کہ چوری اور زینا دونوں ایسے گناہ ہیں کہ خدا کا عذاب آ جانا چاہیے تھا فوراً نازل ہو جاتا خدا کا عذاب اتنی بڑی حرکت اس نے کیا ایمان فوراً آ جاتا ہے کہ اللہ کی میں موجود ہوں جیسا بھی گناہ کار ہے میں ابھی موجود ہوں تو خدا کے عذاب کے اور کرنے والے کے درمیان یہ ایمان آ جاتا ہے بندہ بچہ اور اس سے یہ شدت بات قرآن میں آئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہلا کا قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ قتل نہیں کرتے سورہ فقان کا جو آخری رقو ہے اللہ نے سے شروع کیا عباد الرحمان الذین یمشون علی اللہ بہونا اور اللہ کے بندے تو بس وہ ہیں جو زمین پر وقار سے چلتے اور یہ خوبی یہ خوبی یہ خوبی یہ خوبی ساری خوبیاں گنوا کے اللہ نے فرمایا بلا منت اللہ اللہ اللہ اور وہ کبھی کسی کو قتل نہیں کرتے جب تک کہ شریعت اس کی سزا کو کے طور پہ قتل تجویز نہ کرے وہ کسی کو قتل نہیں کرتے بلا یقون اور بدکاری نہیں کرتے وہ مہینے پر اور جو ایسا کام کرے گا یل کا اسامہ بہت بڑے گنا میں پڑ جائے گا اور پھر اس کی سزا ہونی تو یہ چاہیے جو آپ کا مجھے آزاد ہو گئے کہیں ہم دگنا آزاد دیں گے اس شخص جہنم کا اور پھر اللہ نے کہا یا مہانا اور ہونا تو یہ چاہیے کہ کافروں کی طرح یہ بھی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے لیکن ہمیشہ ہمیشہ رکھے گے نہیں کیونکہ کبیلا بنایا حکم نہیں ہے ہاں جو آدمی توبہ کر لے وہ آمنا اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کر لے تو ایسے لوگ جنہوں نے یہ کرتوت کیے تھے پولا خطانات جتنے گناہ انہوں نے کیے تھے اللہ اتنی کے عمل میں دیکیا اللہ نے کہا جتنے گناہ کرتے رہے سو قتل کر دیے دو سو قتل کر دیے یہ برا کام دس مرتبہ کیا کتنی مرتبہ کیا اللہ نے کہا اتنی دے دیتے تو اس لیے کسی بھی گناہ گار کو گناہ گار کہنے سے پہلے اور مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا ہے اس کی تقدیر میں قیامت بن گئی تو کیا ہوگا اور یہ فرشتوں کی دعا جو اللہ نے قرآن میں کہ یہ گئی تو قیامت یہ دھلا ہوا ہوگا میں پکڑا جاؤں تو آدمی اپنی فکر کرے اپنا کام کرے حضرت نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ کی بات خیال میں آتی ہے انہوں نے ان سے پوچھا گیا وفات سے پہلے کہ آپ کی جگہ کون آئے گا خان کا کون سنبھالے گا تو انہوں نے کہا میرے خلفا کو کہتے اللہ تعالیٰ میں دیکھوں تو تین سو کے قریب ان کے خلفا تھے تو فہرست جب دکھائی گئی تو انہوں نے فہرست پڑھی اور ایک طرف اٹھا کر رکھ دیا فرمایا ان سب سے کہو اپنے اپنے ایمان کی فکر کریں میری جگہ کوئی آنے والا ہے بعد میں جب انتقال ہو گیا تو لوگوں نے مل کے حسین الدین دہلی رحمت اللہ ان کی جگہ پر دلی میں دکھایا تو وہ بات ہے کہ اپنے اپنے ایمان کی آدمی فکر کرے دوسروں کی تفتیش بھی کیوں پڑا ہوا ہے جب تک کہ کوئی شرائین مجبوری نہ ہو کافی ہے کوئی اور چیز ہے کوئی حد جاری کرنی ہے کوئی مقدمہ ہے تو تو کوئی بات ہے جب کوئی بات ہی نہیں ہے تو آپ اپنے کام سے کام رکھے اللہ نے کہا رشتے کیا دعا کرتے ہیں استفاد کرتے ہیں اور دعا کیا مانگتے ہیں اللہ نے یہ بھی نقل کر اللہ نے کہا ہم سے یہ کہتے ہیں رپنا بچے کا کل شریف رحمت آپ کا علم اور آپ کی رحمت اور آپ کے علم نے ہر چیز کو اپنے اندر سمو رکھا دعا ہی مانگ یا مانگی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں شروع یہاں سے انہوں نے کیا کہ ایرب ہر چیز رحمت اور علم ہے تیرا اللہ کی تعریف اس لیے قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگنی ہو کہ اللہ کی تعریف کرے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے کہ باپ ایسے اچھے ہے اللہ تیرے لیے تعریف ہے اللہ تو اس کائنات کا پالنے والا ہے خدا کی مختلف صفات کو بیان کرے یہ دعا ہے اور اس کے بعد اصل مطلب بیان کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تاریخی جملے بولتے تھے اللہ کو حمد و ثنا بیان کرتے تھے پھر اس کے بعد نماز میں بھی تو یہی ہے آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جسک و لا الہ غیرک ساری اللہ کی تعریف کی ہے نا کہ تیری بڑی شان ہے اے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اور الحمد للہ العالمین اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے آپ بڑے مہربان آپ نے آپ کی آمد کے مالک اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اللہ آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں اب دعا مانگی اتنی چیزیں کہنے کے بعد کہ ایک دن اب سے رابطہ کی اللہ کی دیرات کی کے نماز سکھایا اس کی یا فرشتوں نے تعریف کی اور یا فرشتوں نے دعا کی دوسری تفصیل یہ بھی ہے دعا ایسے کہ دیکھو جو کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے نا تو حقیقت مانگ بھی رہا ہوتا ہے اب اس کو آسان مثال سمجھ لیں جیسے کوئی عورتیں مانگنے والے آتے ہیں ہیں کہتے ہیں اللہ میرے بچوں کی خیر کرے تو بظاہر دعا دے رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ بظاہر تعریف کرے لیکن حقیقت میں دعا اسی لیے نے لکھا ہے کہ جو آدمی بے اور بھکاری ہوتے ہیں نا وہ سلام کریں تو اس کا جواب دینا واجب نہیں وہ کہتے ہیں وہ سلام بڑا ہی کر رہا ہے وہ تو آپ کو متوجہ کر رہا ہے کہ میری میرا کام کچھ کرو مجھے کچھ خیرات دے دو تو جو سلام کرتے ہیں اس کا جواب دینا ضروری نہیں اس کو اگر آدمی نہ ملے تو ٹھیک یہ ہے وہ تو اس لیے اگر دوسری تفصیل مان لی کی جائے تو انہوں نے اللہ کی تعریف اور وہ مانا دعا ہوگی اسی لیے بہت سے لوگ جو دعا میں صرف اللہ کی تعریف بیان کرتے رہتے ہیں نا تو حقیقت میں اللہ سے دعا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ سے کچھ نہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے اسی لیے اللہ صلی اللہ کئی مرتبہ پر نماز کے بعد بچے پڑھ لیتے تھے کہ لا الہ الا اللہ ہوگا پورا کرنا اور کبھی صلی اللہ صلی اللہ پڑھ دیتے تھے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی اللہ کی تعریف کے دیگر جملے کہہ دیتے تھے اللہ سلام ومن کا سلام کا ذکر تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں بظاہر مانگنا نہیں ہے اللہ کی تعریف ہے وہ تعریف قائم مقام ہے دعا کی تو گریسوں نے کیا کیا اگر یہ مان لیا جائے تو انہوں نے بھی بات شروع کی انہوں نے دعا مانگی کہ ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما بس پروردگار آپ کے کی رحمت اور آپ کے علم نے ہر چیز کو ڈھانپ رکھا ہے ربنا کا نفظ ہے نا ہے یہ بڑی عجیب بات قرآن کریم میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کی دعائیں آئی ہیں نا اکثر و بیشتر یہ اربانہ کے لفظ ہیں اللہ کے لفظ نہیں ہے ربا کے لفظ ہیں اس لیے آدم علیہ السلام کی دعا پڑھ لیجیے رب اللہ پھر نظر ضرور کرا ایپل کی بڑے بڑی غلطیاں لوشیاں ہو گئی بھائی لم پھر لنا وطا بننا اور اگر آپ نے بخشی نہ کی اور آپ نے محبت نہ کی تو ہم بڑے کالے میں چلے جائیں گے حضرت علیہ السلام انہوں نے بھی ایسی دعا کی اور نے کہا کہ ربی شراہی قدری ویسے لی امری اللہ میرا سینا کھول دے ایسے ہو جائے ایسے ہو جائے اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی دعا وہ بھی لبا نام سے شروع ہوتی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی دعائیں اکثر انبیاء علیہ السلام کی دعائیں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ آپ دعا مانگا کیجئے اور یہ ربانہ جو آخری یہ رقو ہے سورہ بقرہ کا اس میں دیکھیں اس کی امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے مجھے یہ پسند ہے کہ لوگ دعا مانگیں تو اللہ کے کی ربوبیت رب کے کہیں کہ ربانہ ہے اس لیے سکھیا کہتے ہیں کہ اصل میں رب کے مطلب پر غور کرنا چاہیے اور رب وہ ہے جو ایک چیز کو اٹھاتا ہے اور پھر کمال تک پہنچا دیتا ہے تو آدمی چونکہ مانگتا ہر وقت یا اسی وقت ہے جب وہ کسی چیز کا عروج چاہتا ہے اضافہ چاہتا ہے کسی مصیبت سے بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ذکر کرنے کے بجائے ربوبیت کا ذکر اور رب ہونے کا یہ زیادہ موقع ہے کیونکہ دوسری طرف قرآن نے کہا ہے کہ وجندہ اسما الحسنہ اور جتنے اچھے نام ہیں اللہ کے ہیں بے اللہ کو اچھے ناموں سے پکارا کرو اب اللہ سے جب مغفرت مانگنی ہے تو غفار اور غفور اور رحمان اور رحیم یہ کہے اللہ تعالیٰ دل مانگنا ہے تو اللہ کے نام علیم کا وز کرے جب اللہ سے کوئی حاجت اور ضرورت مانگنی ہے تو ربانہ ہی کہنا چاہیے نا کہ چیزوں کو بڑھاتا ہے حتیٰ کہ کمال تک پہنچا دیتا ہے اس لیے ربانہ غلط قرآن میں بار بار کیا ماں آئے گا فریقوں نے بھی صورت اختیار کی ہے وہ کہتے ہیں ربانہ مسئلے کا کلّہ کل ہر چیز ہر چیز پر تیری رحمت اور تیرا علم غالب ہے مسرت ہے تیری رحمت میں اور علم میں اللہ کی دو سفتوں کا ذکر کیا رشتوں نے ایسے ذکر کیا جیسے اللہ تعالیٰ کل کا کل رحمت ہے اور اللہ کل کا کل علم ہے بڑی محتاط بات ہے اللہ کو کل اور جس سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ کل جب آپ کہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حد تو ہوگی نا تو پھر خدا محدود ہو گیا اور پھر خود اس لیے یہاں پر پہنچ کے مفسرین وہ کہتے ہیں کیا کریں یہی کچھ بول رہے ہیں الفاظ بھی ایسے نہیں ہیں زبان میں جائیں کہاں تو انہیں محدود الفاظ کے ذریعے بات کرنی ہے تو بات یہ کرنی ہے کہ فرشتوں نے کہا ہے رب رحمت سراسر تو رحمت ہی رہتا سوفیہ کا مطلب یہ صوفیہ میں بہت سے ہیں جو اللہ کی صفات عین ذات کرا دیتے ہیں وہ ذات کی صفات میں فرق نہیں کرتے معتزلہ بھی ایسے کرتے اس لیے فکار اس مسئلے میں کچھ نظمی رکھی ہے عقیدے میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جو ذات کا حصہ بھی مانتا ہے وہ اتنی سستی کی بات نہیں سارے صوفیہ یہی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں رحمت اور علم اللہ کی ذات سے کچھ الگ چیز ہے تو یہ بحث ہے جو تفصیل سے کی ہے جہاں پر ہم نے بیان کیا ہے اللہ تعالی کی صفات کا مسئلہ عقائد میں ریڈیو پہ بھی آگے گیا سب چیزیں ہو گئی تھی شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کی پچھلی فرشتوں نے کہا اے پروردگار تو رحمت کا احتراف اور ایزت تو علم ہی علم ہے رحمت کا ذکر اللہ تعالی کے ساتھ انہوں نے کیا اور اللہ کا اللہ کے علم کا ذکر اور محنت کو دونوں کو انہوں نے جوڑ دیا دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالی اپنے علم کو جوڑتا ہے خلق کے ساتھ بلا جان تمام بھلا وہی نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اللہ کی صفات میں سب سے کمال کی صرف جو مانی گئی ہے بہت سے لوگوں نے کہا ہے ارادہ اللہ کے کمال اللہ نے ارادہ کر دیا کہ کائنات کو بنائے دیں گے جب آپ سوچے نا یہ زمین کہکشاں ستارے عرش فریشتے آسمان چاند سورج میں اللہ کے ایک ارادے کا نتیجہ ارادہ بنایا کیسی کائنات ہونی چاہیے کیسے زبردست اور محققین کہتے ہیں کہ اللہ کے ارادے سے بھی بڑی صفت اللہ کا علم ہے اللہ تعالی کا علم ایسی کمال کی صفت ہے کہ شاید کوئی صفت اس کے مقابلے میں نہیں ہے علم اتنی بڑی چیز اسی لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو اپنی صفات میں سے کسی نہ کسی صفت کے ساتھ جوڑ دیا ہے بلکہ مثال علیہ السلام کو اللہ نے اپنی کلام کی صرف کے ساتھ جوڑ دیا اور اللہ نے ان سے باتیں کی اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ اور علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ان پر یہ سو کہ ابراہیم موسا ابراہیم علیہ السلام سے اتنا کلام ہے اتنا کلام ہے کہ پوری تورات دے دی اس کے باوجود خدا کہتا میں نے اور صحیح پہ مثال السلام کو بھیجے اسی لیے اسرائیل میں یہودیوں میں بے شمار پیغمبر آئے اور یہ یہودیوں کی جو سوچنے کی صلاحیت بڑھ گئی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے صلاحیت کے بڑھنے کی کہ ان میں انبیاء علیہ السلام بہت زیادہ آئے ایک بعد بعد ایک کے تو جب نبی آتے رہتے ہیں نا قوموں میں انبیاء علیہ السلام تو قوموں کا علوج ہو جاتا ہے تو اللہ نے وہاں پر کلام کی صرف کے ساتھ انہیں جوڑ دیا حضرت علیہ السلام کو اللہ نے برکت کی صرف کے ساتھ جوڑ دیا قرآن بار بار کہتے ہیں نا برکت کیا ہے زیادتی اضافہ مثلاً ایک آدمی سو روپے میں ایک چیز لاتا ہے اور دس دن چلتی ہے دوسرا آدمی وہی سو روپے وہی چیز لاتا ہے پندرہ دن چل جاتی ہے تو یہ بتا رہا ہے برکت دی دس کی بجائے پندرہ دن پانچ دن کے لیے برکت ہو گئی ایک صحابی تھے یہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ کے زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے اس بچے کو ہمیشہ صاف لے جاتے تھے مہینے میں جو سودا خریدنے جاتے تھے تو کہتے تھے بیٹے صاف چلے چل جاتے تھے وہ ایک دن انہوں نے کہا چچا اب دونوں نہ مجھ سے سامان اٹھواتے ہیں نہ کوئی سودا کرواتے ہیں نہ کوئی کام ہوتا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی بس گئے اور آگے میرا کیا کام ہے کیوں مجھے لے کے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں برکت کی دعا دی ہم اس لیے لے جاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ لے جانے کی وجہ سے برکت ہو جائے یہ وہ رد ہے کہ جو آپ ہی کہتے ہیں نا کہ برکتیں نہیں ہوتی اور برکتوں کا کیا ہے آپ اپنے گھر میں قرآن پڑھتے ہو تو اس میں کون سی برکت آ گئی اس جگہ میں اور حضرت سے ہے کو کون سی برکت آ گئی انہیں اس حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ برکات کیسے آتی ہیں اور افراد کے ساتھ ان کا وجود کیسے ہوتا ہے ہے بس آنکھیں بند کر کے اندر روم بھاگتے چلے جاتے ہیں بھاگتے چلے جاتے ہیں کسی کی نہیں سنتے یہی تعلیم اور علم میں حضرت لکھتے جاتے ہیں لکھتے جاتے ہیں ایسے لکھتے جاتے ہیں کچھ نہیں دیکھتے ملی کا جگہ کیا ہے مطلب وہ بھی اسی طرح چلتے جاتے ہیں اللہ کا کے شاگرد تو یہ جو ہے نا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی دوسری طرف بھی غور کرے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں ہے وہ کتاب و سنت سے کوئی باہر چلے گئے ہیں کیا ہو گیا ہے یہ وہ جو سترویں اٹھارہویں صدی کے آخر پہ چیزیں اٹھتی ہیں نا امت میں یہ وہابیت اس پر غور کر لینا چاہیے اس نے امت کو کتنی تباہی تک پہنچایا اور کیسے ٹکڑے ہوئے تو برکت ایسے ہو جاتی وہ صحافی کے کام ساتھ چلے جاتے اس میں برکات کی تو علیہ السلام کو اللہ نے برکت کے ساتھ جوڑ دیا اسی لیے جب کشتی رکی ہے تو اللہ نے فرمایا کرا زمین پہ رکیں گے چاہیے برکات نہ رہے میری برکتیں تم پہ ساتھ ہوں تمہاری اولاد پہ میری برکتیں کے خدا کی برکتیں جی جو سو سے بھی کم آدمی تھے اور اب دنیا میں دیکھ لو اربوں تک آبادی پہنچ گئی خدا برکت نہ دیتا تو سو آدمی کی نسل چلتی تو کتنی چلتی اور نبی کو کام کی نسلی صرف کے ساتھ جو ہے اور حضور اکرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات اللہ کی سب سے بڑی صرف علم ہے نا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی محمد کو علم کے ساتھ چھوڑ اس لیے پہلا لفظ جو نازل کیا ہے نا فرمایا اس پر آپ پڑھیے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی توحید یہ بھی نہیں فرمایا لا الہ الا اللہ یہ بھی نہیں فرمایا کہ اٹھیے اور تبلیغ کیجیے کوئی لفظ نہیں کہا یہ بھی نہیں فرمایا مجھ سے دعا مانگو پہلا لفظ جو نازل فرمایا تھا اس پر آپ پڑھیے اس لیے جو لوگ جانتے ہیں نا کہ اس امت کا عروج اور زوال علم کے ساتھ وابستہ ہے وہ کہتے ہیں پڑھاؤ لوگوں کہتے ہیں پڑھو کیونکہ جب تک علم رہا امت تو روز پہ رہی جب علم ختم ہو گیا امت کبھی سوال ہو گیا کیونکہ اللہ نے امت کا تعلق علم سے جوڑ دیا تھا نا اب اللہ کی شان ہے کہ لوگ مہینے میں دو تین ہزار روپے بھی نہیں پڑتے حیرت ہوتی ہے اور ہفتے میں پانچ ہاتھوں سفے بھی نہیں پڑتے کرتے کیا ہیں جیتے کرتے ہیں اور پھر بھی ان سب کو امت کا عروج چاہیے دعائیں بھی ہیں ہوئے بھی ہیں وہ جو علم ہے جو اصل تھی وہ اس چیز کی طرف نہیں آتے تو بھلا بتاؤ جو آدمی سال میں جب بیس ہزار روپے نہ پڑھے اور سال میں اسے قانون میں اضافہ نہ ہو اور روز نئے مسئلے نہ پتا چلے کہ لوگ کیسے کریں گے اور کیسے کام اس اسی فرشتوں نے کہا ربنا رحمت علم ہے رحمت ہی رحمت ہے علم علم ہے دیکھیے دو چیزیں آئیں پیچھے ایک یہ کہ جو منون ایمان لاتے ہیں یس فرون کرتے ہیں کس کے لیے ایمان والوں کے لیے نا تو ایمان والوں کے لیے مغفرت مانگنی تھی نا انہوں نے مغفرت کا تعلق خدا کی رحمت سے تعلق سے دیا ہے اور ایمان والوں کے گناہوں کا تعلق خدا کے علم سے تھا اس چیز سے بھی ذکر کر دیا کہ ویسے کہا اللہ آپ کو ان ایمان والوں کے گناہوں کا علم ہے باقی ہم کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں رحمت کی صرف سے ان کی محبت ہو کیسی لاجیکل دعا ہے کیسی حکمت ہے کہ فرشتوں نے ان اللہ کی دو صفات کا ذکر کیا اور اللہ کا علم کوئی حد نہیں اس کی اللہ کا علم اتنی بڑی چیز ہے اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ آئی فتح بخاری میں آیا مسافر علیہ السلام دونوں جا رہے تھے تو ہوتے ہیں جانوروں کو دیکھا ہوگا ذرا کی دیر کے لیے سمندر پہ چھپ کے وہ پانی پی کے مل جاتے ہیں تو چڑیا نے غوطہ لگایا پہ پانی اڑ گئے اتنی بھی پیار ہوگی تو کس نے مسا علیہ السلام سے مانا کرتا حاضر آدر حضرت اس یوریا نے کتنا کم کیا اور جتنا مقابلے میں اتنا بھی نہیں ہے جتنا چڑیا کے پانی پینے کا اور سمندر کا آپس میں ہوا کرنا کرتے اس سے اللہ بڑی اچھی بات ہے جس نے کہتے ہیں سمندر کی کوئی حد تو ہے نا کوئی فون عرض ہے نا اللہ کے لیے تو حد ہی نہیں اسی لیے اللہ کا علم وہ وقت ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ کو سو اسی کا علم تھا تو نبے کا نہیں تھا نبے کا آیا تو دو ہزار کا نہیں اللہ تعالیٰ کا علم بیک وقت ہے ایک آدمی کو اس وقت بھی جانتا تھا جب اس نے کائنات پیدا کی اور اس وقت کے حالات بھی جانتا تھا جب اسے جنت اور سے اسی لیے تعالیٰ کو جو ہوئی نا تو معراج میں آپ کو دکھایا گیا یہ سود کھا رہا تھا اتنا کام یہ اتنا کام اس کا عذاب تو کہتے ہیں اس سے سوال بڑا لاجیکل منطقی سوال اس ہے کہ امت بعد میں بنی وہ سود کھانے والا ہزار سال بعد آیا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عذاب اللہ نے کیسے دکھا دیا سوفیا کہتے ہیں اللہ کے علم میں وہ چیزیں موجود تھیں ایک ہے وجود ذہنی اور ایک ہے وجود خارجی سلم منطقی کتاب ہے نا اس میں آتا ہے کہ کسی چیز کا ذہنی وجود ہو اور پھر خارجی وجود ہو تو کہتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کائنات میں اس کا بازی وجود موجود ہو اور ذہنی نہ ہو مطلب ذہنی طور پہ آپ سوچتے ہیں کمپیوٹر تو آپ کے ذہن میں نقشہ ہے اس کا وجود خارج میں بھی موجود ہے کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس کا خارج میں وجود ہو اور ذہن میں نہ ہو ہو ہی نہیں سکتا ذہنی وجود ہوتا ہے خارجی وجود ہوتا ہے کئی ہوتا ہے ذہنی وجود ہوتا ہے خارجی آپ کی دیکھتا نہیں مطلب فرض کر لیجیے کہ آدمی گار الکاہی کا ذہنی وجود ہے بڑا سمندر ہوگا اسے دیکھا نہیں ہے دیکھے تو جب جائے گا ٹرکنگ کرے گا تو دیکھے گا تو وہ کہتے ہیں کے یہاں جو علم ہے نا اس علم کا سرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدی سے خدا بلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں سال پہلے دیکھ لیا کہ سنتی کو عذاب ہو رہا ہے یہ قرآن پڑھ رہا ہے یہ بلاد ہوگی اللہ جنت میں یہ فلائیں یہ فلائیں اللہ نے کہا کہ فرشتے ہی بات کرتے ہیں کہ رحمت علما اے رب تیری رحمت اور تو تو سراسر رحمت ہے اے رب تو تو علم ہی علم ہے خدا کے علم کے کیا ہے قرآن جیسی کتاب اللہ نے نازل کی علم اللہ نے جو دیا ہے اور جو علم اسی لیے اس امت کا ناطا کیونکہ علم سے جوڑا ہے نا تو قرآن کہتا ہے بکر رب کے جتنی علما اور ہم سے دعا کیا مانگا کیجیے کہ اللہ میرے علم میں نظام سر علی صلی اللہ علیہ کا علم جمع بنوا بڑھتا جمع بنوا بڑھتا تھا ہر آنے والا دن ان کے علم میں اضافہ کرتا تھا اللہ کی معرفت میں اضافہ کرتا تھا اسی لیے شمس ریت کہتے ہیں جب وہاں روم سے ملے کہتے ہیں موقع تین جانتے ہوں گے اس روایت کی کیا حقیقت ہے ان جو بات میں کہتی ہیں وہ اور کہتے ہیں کہ شمس ریت سے آئے تھے جو کچھ مصنوعی میں ہے نا وہاں روم نے کہا ابن عربی رحمت اللہ اگر آدمی گہری نظر سے پڑھے تو اسی کا حق کیا آگے پڑتا ہے ایسی بڑی چیزیں تو انہوں نے مارو پڑھا رہے تھے تو وہ سندی آئے اور وہ فقیر آدمی تھے انہوں نے کہا کہ کیا پڑھا رہے ہو تو انہوں نے کہا نیل مت کہ تم نمی کا فقیر آدمی تمہیں سمجھ میں آنے والی بات نہیں تو انہوں نے ہاتھ مار کے ساری نگاروں کی مسجد کی تعداد میں گرا دی تمہیں بڑا غصہ آیا اور ان کو پڑھا رہے ہیں اچھے خاصے تو غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا جلدی نہ کرو اور پھر کتابیں اسی طرح کچھ نکال کے ان کے سامنے تو اور ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی ان کا یہ کیا ہے ان کا امانت کے تو نہیں گا یہ وہ تو نہیں جانا تو کہتے ہیں محروم اس کے بعد چل پڑے یہ بات اس کی تو تحقیق ہے موقع کیم کریں گے جس تک تک ہے لیکن یہ شہاب الدین سوربندی رحمت اللہ کے ساتھ پیش آئے صاحب اخبار المعارف سلسلہ سوربندیا کے بانی سلطے خاجہ بہاؤدین ذکریہ مدانی رحمت اللہ کے کبھی شد وہ اتنے بڑے آدمی تھے وہ کہتے تھے میں جوانی میں جگہ لکھتے ہیں میں جوانی میں ہمیشہ فلسفہ منطق کی چیزیں پڑھتا تھا جس زمانے کی کہتے ہیں میرے چچا میرے والد کے انتقال کے بعد میری پرورش کر دیتے مجھے ہمیشہ سمجھا دیتے کہ بیٹے ایسی چیزیں پڑھو جو اللہ کے ہم کام ہونے لگتی اس زمانے کے سارے لڑکے نہیں پڑھتے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی کہ چچا کس چیز کی طرف بلاتے ہیں فیشن آج کل یہی پڑھنے کا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک دن چچا نے مجھ سے کہا کہ بیٹے میں آج ایسی جگہ پہ لے کے جا رہا ہوں جہاں ذرا خیال کرنا وہاں کبھی کبھی دل کی چیز کی اطلاع ہو جاتی ہے یہ اللہ کا ایک فائدہ ہے خدا کا بعض اوقات انسانوں کو اللہ مربی ہے نا رب ہے نا تربیت کرتا ہے نا اپنے بندوں کو صحیح راہ پہ رکھتا ہے بندے نے آدمی سے مانگا ہوتا ہے کہ صحیح راہ چاہتا ہوں تو اللہ شیخ کے پاس اس میدان میں پھنسا دیتا ہے جس میدان کے ہمیشہ انصاف کرتا ہے تو خدا اس ضرور کو توڑ دیتا ہے کہ تم ٹھیک نہیں تھے وہی بات ہے ایسی وہ چیزیں تم نہیں جانتے تو انہیں بہت تھا اپنے علوم اور اپنی یاد اور ان چیزوں پہ پرسو کیا ایسی رغبت نہیں تھی خدا نے بھی وہاں باندھا کہ پتہ چل جائے کہ چیز کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسی جگہ لے کے جا رہا ہوں جو اللہ کا ایسا بندہ ہے کبھی کبھی اسے دل کے ارادوں کی اطلاع ہو جاتی ہے تو ذرا دل کو نظر میں رکھنا کراچی جب میں پہنچا تو اسپیشل رحمت اللہ نے سے پوچھا کہ لڑکے کیا پڑھتے ہو تو میں نے بتایا کہ یہ پڑھا تھا جس کتاب کا میں نام دیتا تھا شہر تو پڑھے لکھے تھے شہر تو بڑے آدمی تھے وہ اس کتاب کی اور زیادہ چیزیں کا نام دیتے تھے تو بڑا متاثر ہوا بڑا خوش ہوا کہ شہر سیکھتی ہے لیکن بہت پڑھا لکھا تو پھر انہوں نے مجھے اپنے قریب بٹھا دیا اور اس سے اجلانی رحمت اللہ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور پشاب کی مقرری رحمت اللہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں نے غور کیا تو میں بالکل خالی ہو گیا ایک کتاب کا نام یاد نہیں رہا تھا میں چیخ پڑا میں نے کہا شہر یہ کیا کیا آپ نے یعنی ساری زندگی کی اب تک کی محنت یہ کیا کیا تو انہوں نے کہا بس شہاب ایسے ہی پڑھا تھا کہ اللہ کے بندہ ہاتھ رکھتے تو مٹ جائے وہ چیز پڑھنی چاہیے جو کوئی آپ کی چھین نہ کرے پرماتم دیتے پھر مجھے خیال آیا کی اور پھر ساری زمین تو یہ چیزیں ہیں وہ کہنے کی بات یہ تھی کہ شمس تبریزی جب آئے وہاں روم کے پاس تو انہوں نے کہا یہ وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے انہوں نے کہا روم اتنے پڑھے لکھے ہو یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بناتے تھے معصوم تھے یا نہیں تھے معصوم تھے کہ اتنے بڑے آدمی یہ بتاؤ وہ پھر روزانہ ستر مرتبہ اور سو مرتبہ استعمال کیوں کیا گیا چیزیں وہ کتابوں میں ہوتی ہیں رحمت اللہ علیہ نے ان چیزوں کو نہیں مانا کہا یہ غلط رہتی باتیں ہیں کوئی حقیقی بات ہوگا تو ان ان کا کا آپ تو میرا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی علم اور معرفت میں اتنی زیادہ ہر دن ہوتی تھی کہ جب پچھلی منزل کو سوچتے تھے تو اللہ سے اور توبہ کرتے تھے کہ کوئی آدمی اس سے نہیں ہو سکتا ہے ان کا اس لیے روزانہ استعمال کیا کرتے مگر یہ ایسا ایسا جواب ہے جو صوفیہ کے ذوق کا پھر انہوں نے کہا اللہ تیری رحمت اور تیرا ہی پھر اللہ دینا تھا ایسا بخشتے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کیا وسطوں سبیل اور ایسا جو تیری راہ پر چلتے ہیں اللہ ان کو معاف کر جو توبہ کرتے ہیں اے ان کی توبہ کو قبول کر کہ اتنے اچھے ہوں گے اسی لیے اللہ نے کہا نمبر یوگ الطبین اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو خدا کے حضور بہت توبہ کرنے والے ہوتے ہیں تو ایک تو بندہ خود توبہ کرتا ہے سے اوپر کے فرشتے کی بارش کر دیتے ہیں کہ اللہ معاف کرنا دے واقعی جو توبہ کرتا ہے یہ مومن کی شان ہے یہ جو آیات ہیں یہ ہم نے ہم نے ایک آدمی کو دیکھا ہمیشہ سے پڑھتے تھے اور عمل جب پڑھتے تھے ان آیات کو رو دیتے اور آخری مرتبہ رمضان میں ان کی خانقاہ شریف میں جو حاضری ہوئی بانائی بریلی میں تو صبح چار کے وقت ایسے ان کے لیے بڑا قلم جاتا تھا حضرت رحمت اللہ کرنا ہوتے تھے کئی کئی بار یہ آیا کرتے تھے اللہ جی رحم اللہ من ہو جب یہاں بولتے تھے وقت کی اور گناہوں سے کی کرنا رو دیتے ہمیشہ یہ آیا کرتے تھے اور رو دیتے تھے یہ وہ چیز ہے کہ اللہ جن لوگوں نے توبہ کیا ہے پھر اختیار کرتے ہیں اللہ نے معاف کروا بہت اور اللہ جو تیری راہ پر چلتے ہیں نا اللہ انہیں بھی معاف کروا تو جو جو اس کا مطلب ہے خدا کی راہ پر چلتا ہے کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے خدا کا پورا ایک نظام ہے ہم نہیں جانتے اگر یہ نبوت اطلاع نہ دیتی کہ تمہارے گناہوں کی فرف رشتے مانگتے ہیں ہم سے اور سفارش تمہاری کرتے رہتے ہیں کون جانتے آپ نے فرمایا یہ دیتے ہو میں تمہاری ایمان کی گواہی دے گا اور ابن عربی نے ایک جگہ لکھا ہے شاید کہتے ہیں میں جب حضرت پہ گیا تو میں نے حضرت کو چوما اور میں نے کلمہ شہادت پڑھا تو میں نے دیکھا حضر اسد نے ایک سوراخ پیدا ہو گیا اور جو کلمہ میرے منہ سے نکلا تھا وہ نور کی صورت میں ایک لڑی بن گئی اور وہ نور کی لڑی جو تھی دیکھتے ہی دیکھتے میرے گول گیند کی طرح بن گئی اور وہ جا کر تقریباً ایک گرد اس پتھر پتھر کے اندر گھس گئی اور اوپر سے بند ہو گئی تو میں نے یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ بیت اللہ نے مجھ سے کہا بس یہ تمہاری شہادت جو ہے یہ محفوظ کر دی گئی ہے میں اللہ سے کہوں گا کہ تمہاری شہادت کی اس کی توحید کی اور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں پتا چلا کہ جو بھی کو ہے اس کی شہادت کیسے قبول ہو جاتی ہے وہ چیز میرے لیے محفوظ ہو اللہ کا ایک نظام ہے ہم نہیں جانتے لیکن بہت سی چیزیں کہتے ہیں وقت سے بھی اللہ جو تیرے راستے پر چلتے ہیں نا ایسا ان کو معاف کرنا دوں پھر کیا ہوا وقت مزاج سے اور اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے کرنا ہوگی اس سے پتا چلتا ہے کہ دیکھو تین دعائیں انہوں نے مانگی کہ فرشتے جو دعا مانگتے ہیں بڑا سفارش بھی کر دیتے ہیں پہلا ایمان والوں کے ساتھ پھر اس پہ بھی نہیں اور کہتے ہیں ربنا والوں کے تم جنات یاد ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار دل تیرے ایمان والے بندے یہ توبہ کرنے والے یہ تیری راہ پر چلنے والے اللہ نے اس جنت میں بھیج دے جو حجن ہے بڑی جنت باغوں میں لکی واٹتا ہوں جس کا اللہ اپنے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے اور پھر یہی نہیں فرشتے عرض کرتے ہیں وہ منصلا ہمیں جن تو کرنے والے یہ تیری راہ پر چلنے والے ایمان والے جو ان کے باپ دادا پردادا یہ لوگ دیکھ تھے نا اللہ ان کو بھی ان کے ساتھ جنت میں دیکھتے بس واجیم اللہ ان کی بیویوں کو ان کے دوستوں کو دونوں قدر میں کیے گئے پر اللہ ان کی اولادوں کو بھی جنت میں بھیجتے ان کا اللہ جی حکیم اللہ بڑے والد ہیں بڑے حکمت والے اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ ایک ہی نیک بندے کی اولاد کا ہونا یا اولاد کا نیک ہو جانا دونوں اتنی بڑی خدا کی نہیں ہوتے فرشتے کہتے ہیں اللہ ان کے والد بہن کو بھی جنت مل گئی پھر کہتے ہیں اللہ کی اولاد اس کو بھی جنت مل گئی تو والدین اچھے ہو تو بھی اولاد اچھی ہو آپ نے اسی مطلب پیدا کیا تھا نا کہ حضرت مانگ رہا بدری احمد اللہ کے والد حبیب اللہ تھا اسکول ماسٹر تھے پڑھاتے تھے اور وہاں فضل رحمان صاحب مراد آبادی رحمت اللہ سے جا کر غائب ہو گئے اور فضل رحمان صاحب غنی مرادی والا غنی مراد آبادی رحمت اللہ نے کہا کہ آپ کے جلدے امجد سے ملک آئے تھے اور فرمایا میرا بیٹا تمہارے پاس آیا اس کا خیال رکھنا تو ہم نے جب یہ پڑھا تو ان کی خیال آیا کہ حضرت کے کون ہوں گے پردادا ہوں گے پڑھنے سے پتا چلا کہ سولہویں پشت میں تھے وہ نور الحق وہ اپنے زمانے کے اور یاد میں سے تھے سولہویں پشت سے ایک آدمی کی روح یہاں آ کر کہتی ہے شیخوں کہ میرا بیٹا آ رہا ہے تو وہ کا خیال ہے تمہارے تمہارے حافظ کے کے بعد بعد اس حضرت میرا بڑا خیال کرنے لگے تھے یہ ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کی اولاد میں آ جانا اور پھر خود اولاد نہیں ہوتے ہے تو کہتے ہیں چھوڑا کسی کو بھی نہیں فرشتے ان کا من تھا نا ہم ان کے باپ دادا جو تھے وہ ادوادی اور ان کی بیویاں یا ان کے دوست ازواج کا دونوں طرح ترجمہ کیا گیا ہے کسی بھی اللہ ہم کہتے ہیں رسول اللہ آئے تو ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن جس پہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے ہم لوگ وہ تھا جس دن کسی آدمی نے آ کے کیا اللہ کے رسول ہم میں ہم لوگ اتنا اتنے نیک آماد تو میں نہیں کر سکتا نہ میں اتنا اچھا آدمی ہوں لیکن میں میرا کیا بچے گا میں گار آدمی ہوں حکومت ہی ہے لیکن اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت

جو تیرے راستے پہ چل رہے ہیں اللہ انہیں محفوظ رکھ سیاحت سیاحت کے دو ترجمے کی ہے یا تو یہ دعا مانتے ہیں کہ اللہ اب جب اس نے توبہ کر لی ہے اب جب تیرے راستے پہ چل پڑ رہا ہے تو ایسا دنیا کی زندگی میں گناہوں سے محفوظ کر پاتے اللہ کیا اندر گناہ نہ کرے اطلاع کرنا اور یہ کہہ کے فوراً پہنچے دوسری طرف اور انہوں نے کہا ہم کا کس یوم دن اور اللہ قیامت کے دن وہ جو سختیاں ہیں نا انہیں یہاں گناہ سے محفوظ رہا اور قیامت کے دن جن گناہوں کا بوال وہ جو سختیاں ایک اس سے بچا پکڑ رہے اللہ تمہیں یقیناً اس کا مہربانی کی جسے تمہیں ان گناہوں کے بوال سے بچا اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں وقت مستقی کی آپ اور احساس جو بھی تکلیف دہ چیزیں پیش آتی ہیں کسی مومن کو اس کی زندگی میں اللہ ان کو سلامت رکھتا اللہ کی زندگی سے وہ تکلیف دے چیزیں ہٹا دے اور حقیقت تکالیف من کا قسط یہ آدھی روما دن قیامت کے دن کی تکلیفیں ہیں اللہ جس کو آپ نے اس دن دن دن دن تکلیفوں کو ہٹا دیا قیامت کے دن میں فقط اللہ رحمتا اہل حقیقی رحمت تو تیری اس پہ ہوئی بظالم اور بہت العظیم اور اللہ یہ ہے وہ بڑی کامیابی بہت بڑی کامیابی اے پرورتگار ان مومنوں کے ساتھ ہے اس تشریف انشاءاللہ